حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈے قربان کیا کرتے تھے اور میں بھی دو مینڈے ہی قربان کرتا ہوں چار ہزار تین سو نبے